میں شہادت پہ تیری طرح نہ لکھوں رب کی راہ پر چلا اور امر ہو گیا رب کا خیمہ تیرا آشیانہ لکھوں نار رود میں کود جانا لکھوں کود جانا لکھوں میں شہادت پہ تیری طرح لکھوں رب کی راہ پر چلا اور امر ہو گیا رب کا خیمہ تیرا آشیا لکھوں نار نم رود میں کود جانا لکھوں انبیاء اسد کا رفیق و جلیس تیری باتوں میں خوشبو شہادت کی تھی انبیاء اسد کا رفیق و جلیس تیری باتوں میں خوشبو شہادت کی تھی میرا غازی تھا میں شاکرانہ لکھوں رب سے ملنا تیرا والا نالکھوں والا تو ہے ماں باپ بائی بہن کا شفیع تیری راہوں میں آنکھیں بچاتے ہوئے تو ہے ماں باپ بائی بہن کا شفیع تیری راہوں میں آنکھیں بچاتے ہوئے تجھ کو اج رو و دکھ رو خزانہ لکھوں و غلمان ہے فاخرانہ لکھوں کارزاروں کے ساتھ ہی رفاقت نصیب سبز تائر کے قالب میں رو شاد ہے کارزاروں کے ساتھ ہی رفاقت نصیب سبز تائر کے قالب میں روح شاد ہے رب کی جنت میں آلہ ٹھکانہ لکھوں تیرا جنت میں ہے آب و دانا لکھوں آب و دانا لکھوں تو شہادت کی راہ پر لپک کر گیا تیرے قاتل کے مغزوب ملون ہے تو شہادت کی راہ پر لپک کر گیا تیرے قاتل کے مغزوب ملون ہے چال تیری تھی ایک دل برا لکھوں زندگی ان کی ہے فاس کا نال لکھوں تو نے رب سے شہادت کی سوغات لی قتل تو ہو گیا پر مرا تو نہیں تو نے رب سے شہادت کی سوغات لی قتل تو ہو گیا پر مرا تو نہیں جنتوں کو ہوا تو روانہ لکھوں رب نے دی زندگی جاویدانہ لکھوں جاویدانہ لکھوں سبقتیں مل گئیں تجھ کو خیرات میں ہاں سراپا تیرا میری نظروں میں ہے سب کتے مل گئی تجھ کو خیرات میں ہاں سراپا تیرا میری نظروں میں ہے تیرا کردار ہے نہ لکھوں میرے دل بر میں سب دل برانا لکھوں دل برا کفر مغلوب ہو حق ظفر مند ہو جو اے حق تیرے خون کی فلک تک گئی کفر مغلوب ہو حق ظفر مند ہو جو اے حق تیرے خون کی فلک تک گئی مقصد زندگی نہ لکھوں تیرے جذبے تھے سب ساد کا بچپنے سے جوانی کی دہلیز تک تو نے خون سے شہادت کا نغمہ پڑھا بچپنے سے جوانی کی دہلی دہلیز تک تو نے خون سے شہادت کا نغمہ پڑا ہر قدم تیرا میں کامرانہ لکھوں میں قلم سے وہی شاعرہ لکھوں میں شہادت پہ تیری ترانہ لکھوں رب کی راہ پر چلا اور امر ہو گیا رب کا خیمہ تیرا آشیانہ لکھوں نار نمرود میں خود جانا لکھو